ذرا ساوی سگری پا کے طوائفہ بن جائے کوئی پیلی پا کے طوائفہ بن جائے کوئی کالی پا کے طوائفہ طوائفہ بننا ہی ہے سمجھ لگی جی کہ نہیں یہ لانتی آدھے نے کلما پڑھو نماز پڑھو انگریز دے ٹٹو رہو وہ آدھے درود پڑھو نماز پڑھو داری رکھو پاک رکھو تو انگریز دے ٹٹو بنو اینا صرف فرق ہے یہ یہ آدھے آدھے اسی واسطے اندازہ لگاؤ پوری دنیا دے کافر ملک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کیتی تھی کی مکے اپنے گھر چ نہیں رہ سکے اتو ہجرت کر مدینے شریف آنا پیا یہاں لانتی واسطے سگوں باہر دے بوئے کھول گئے ویزے مفت اسرائیل دے اندر مرکز قائم سابی پاک مرکز قائم تا مرکز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 ہونا باقی بغیر تھی سارے نو دے مطلب ہے تو بھی ہونا سورہ اسلام نو تھان ات ہے تینو کیوں مل گئی وہ تو پہلے انہوں کافر کر لیں جن ملا پیر اتنے جانے نا وہ پہلے کافر ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ لانتی کے پتر پہلو ہی دستخط فارم کرا کہ سارے قانون نظام وال اتفاق رکھنا اجازت ورنا نہیں جڑا اتفاق رکھتا لکھ دینا کافر ہو گیا کتے کا پوتر بس پورے یورپ کنٹری داخل ہونے تو پہلا ایجنسی نے رپورٹ کرانا ہوں وہ یہودی ہے بہن کا چوڈ شرارتی ان سارے پتے نے دنیا نو کافر کرنا ہے پہلو نے انہوں پتا جے میرے قانون نال متفق ہو گیا ہے ہے آپ کافر ہو جانا سور نے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 نا سمجھا جی وہ دجال دجالنا بہتر ہونا اس واسطے علامہ اقبال فرماندہ ہے اہل نظر ہیں یورپ سے نومیت لانتی لانتی آدھے سارے تبلیغ تبلیغ تبلیغ مرکز کھلو تو اتے اتے کر کر صرف چینل جڑا کھولیا لندنی چینل جن مدنی آدھے اس لندنی چینل سے صرف ایک گل کر دو کہ پاکستان قانون اگریز کا یوگی یہ مکانا فرض ہے کی یہ ہے انگریز دی سرنگی کی نے وہ رکھ کے جی سرنگی وجد فرق کوئی پگ والی سرنگی ہے کوئی ننگے سر سرنگی ہے کوئی پینٹ والی سرنگی ہے کوئی ستن والی سرنگی جہے کلمے پڑھنے والے مسلمان تے کافر راضی ہون گے منافق ہونا کافر مومن نہیں ہو سکتا خدا رسول قرآن کسے دے راضی نہیں ہوتے ساوی پاگ والے راضی نے ڈیوینڈ والے راضی خوش نے خیر ہے بڑے ہائے ہائے یہ سونے درگاپ پن اسلام نہیں چل سکتا اسلام ایک صرف دین والا پاسا رکھنا پہنتا یہ نہ کہ جی میرا تلک ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے ماشاءاللہ جی میرا دونوں پاسے جی کرتا وہ گیا ایک پاسے جو کہو اس واسطے اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرما لا تل الحق کا بل باطل حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ اور میں مخالف ہاں لاہ اس پوری جماعت دا مخالف میں اس وڈیرے نو دجال تو بدتر سمجھنا اسلام دا انتہائی دشمن میں سمجھنا ہوں سچی دسو جدو میں یہ سمجھنا کہ اسلام دا انتہائی دشمن ہے میں کیویں آخا ہوں میرے نال جنہیں تعلق رکھنا پتر وہ کیویں آخے گا میں تیرے بھی ہاں ادھر بھی ہاں گل نہیں سمجھ لگی اس جی واسطے ہاں ساریا حکومت یہودی سب انہوں دے سابش نام کوئی عجیب کا ٹولا ہے ہوئے ہوئے ہوئے اچھا ویخ ولایت دی نشانی ویخ دبئی اچھا سچی دسیا جی ولید بے خوف ہوں کہ کلاشن ہوں سچی دسیا جی ولید کی شان ہے اج تک کی سن دیا جی لا خوف ہوں جڑا نماز بھی پڑھے تو اگلے نو آ کے پینٹ پا کے میری حفاظت کرو پاگے باڈی گارڈ رکھے ہوئے نظر صاحب نے کدے لئی حفاظت لئی ہوں جڑا نماز پڑھ رہا ہے کلاشن کوفا یہ بے خوف ہے یا پور خوف ہے سمجھ لگی ہاں کا دین یار یہ دس سلام اتنے بیان کی اجازت نہیں انہوں کا لندنی چینل کھل گیا الٹا یہ چکر ہے اسلام کے بیان کی اجازت ہے تیرے ملک چ جی ات سلام سو تھے تو موہر مجد وہ الٹا چینل ہور کھل گیا بھی چلو ایک تیرا منہ جہا وہ سو کروڑا منہ بن کے پھر لوگوں بیان کرے گی چکر پر انہوں نے پتا ہے کہ انہیں خسرے والے ہی لاؤنے نے بولے آخنے خسرے پھر آپ کی لندن کے پاوے چینل پاوے جیتے مرضی چینل کھول خسرے کے ٹولہ کا کی ایک گل سچی چا کرن سویرے چتر نہ پہن پھر آکی دبئی چ رہندا پیا سچی دسیا جی دبئی اچھا یہ دسو میں نے کئی کئی بار بار یار اللہ دے ولیاں دس دو نشانیاں نشانیا جی ہیں ولی بزرگ ماننے ایک ولی دی بلیانی ہوں ڈرپوک ہوں دی کی نشانی ہوں ڈرپوک ہوں دوسرا ولی دی نشانی دبئی رہد کتنے رہتا ہے کیوں کہ ولی پاک پاک پاک لوگ ہوں ہوں نے ہمیشہ سچی دسی یہ ولیاں دی نشانیاں دو پکیاں ہیں کہ نہیں بول ہے نہیں جناب اجازت کرنا پتر میری گل سن لا جی آنا یہ ہوئی پگ رکھ کے اگوں تو زیارت واسطے نہ تے جے لانتا بھیج کے پھر میں منافق نہیں پترا میں نہیں چاہتا کہ تو تیاری ججازت کریں دین نو سچا من میری زیارت واسطے نہ زیادت سن کے سچیاں سمجھ کے ایڈا سفر کر کے آیا نا جی پھر پتر اپنے آپ بدل لا تو سورا دجالا تو بچ جائے بندہ سیاح لگنا پیا ان شاء اللہ امید بڑی بچ جانا اور نال تو میرے خیال میں جمال گوٹا نہیں پہنچا سکیا سکے سکمونی بہتے چل گئے بازی بھائی گول مول آپ نے چلنا ہاں جی؟ ایک پاسا چڈنا پینا یا رب رسول دا یا کافر کا دا نہیں تے پھر گولا ہے ان کی آدھے یہ گولی جڑے ہوں نے نے جڑے ہوں بڑے رولی ہاں، واسطے بھاجی رولیا بندہ سان چاہیے چلو پھر بھی ہاتھ چوم کے گیا اور دوسرا جڑا نا مطلب یہ پگا ویک کے سب کے دو چار ٹھنگورے جڑے نا ٹنگورے تھوڑی چوٹا میں دو چار مار دیتی سبق پچھان دے کہ نہیں اخیر مڑدے مڑدے مڑ گیا میں بیٹھ گے تو بسم اللہ نہیں بیٹھ گے تو قدم رکھا مگرو لتے کہ نہیں سن لگ جاتی ہے اگ ساوی پگ والے ویخ کے روڈ والے دوائی خدا دل رائبنڈ والوں تو زیادہ سان یہ ویخ کے اگ لگتی جی کیوں ریبنڈ والے سن لیں گے بڑا بڑا میں انہوں خلاف موز آیا مینو تھا لے گئے ریونڈ والے خلاف پورا موضوع لایا میں تو مینو مینے نہیں لے گئے میرے نال نہیں آن کے لڑے یہاں تے یا لگتا گیا ہے تو بس دوسرے دن میں تھانے دے چوڈ سننے گوارا نہیں کرتے کتے دے پتر بٹی صاحب ایک بندے کو فون اپنے منہ بیان سارے خلاف خود سازش مارن ہاں بس اسی بڑی تھا آخر چشتی دا کی ماں کر گے علی پور میں موجود آیا تقریر کی تھی عثمانیہ چوک اسمانیا چوکی پگ ایک باندر کا پتر تیار کیتا تو بولنا کیا اٹھا ٹان ہے وہ میرے سونے رب پھر میرے مالک نے انہوں چند دن پھڑیا پھر حضرت صاحب نے برکت ویکھی حق دے خلاف بولن دیا نوستان ویکھی اندر سکا پیو اپنی سکی دھی گولیاں کھوا کے وہ دلہ اپنی سکی چاچی نال بدکاری فڑیا گیا پیو ادھر وہ جڑی تھی سی نا جس نے انہوں پتا لگا کہ پیو میرے نال ہے کیونکہ نشا دیا سا قدرتی جاگ کھل گئی پھر وہ پکا مار کے گولیاں زہر دا وہ مر گئی جڑا ہے سی نا حضرت صاحب امیر اتوں کا وہ چاچی نال فڑیا گیا اپنی نال انہیں چتر پولا کر کے کھڈ وہ کراچی جا بھٹے پچھوں دعوت اسلامی دے چنڈے لگ گئے دعوت اسلامی کا اسلام بہت تیزی سے پھیل رہا ہے پہل پھیلیا پیڈ چڑھیا پیو پھر پھیلیا تو چاچی جی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 ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਜ਼ਿਆਰਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿਆਰੇ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਮੁਸੀਬਤ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਤੇ ਤੂੰ ਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ 12 ਬੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ 12 ਪਿਆਲੀਆਂ ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਉਹਨੇ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲੁਕਾ ਗਏ ਨੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਸੀ ਅੱਗੋਂ ਕੋ ਪਠਾਨ ਖੜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਫ ਕਲਾਸ਼ਨ ਕੋਫ ਚੁੱਕੀ ਉਹਨੇ ਆਹ ਚਲੋ اتے ہاں جا کے کے کے کے انہیں انہیں لا مار بزرگ ہو سکتا کھوتے لگی دوسرے آ کنجر دو پترو جی ادھر آئے نا چر پھر دین ت باہر بھی فون کر کے آیا باہر میں میں تھوڑا فروٹ لینا اڑیا نہیں رہن دو جی دیکھو میرا بڑا میں برداشت پر جی میرا دل گل میں بولا پر میں بولا میں جی تیری کو گل دے تو آرام نے گل کرا جی ہے تین گل کہ نہیں نہیں میں ایک گل موٹی یاد رکھتا جی چی صاحب پیچھے جی والے کئی لکھا بندہ جی گل تیرے تیرا سانو گل کرے سامنے پڑھا جڑا چھوٹا موٹا <laughs> اچھا۔ میں موڑ کٹن لگنی کٹی جانی یہ آکار ہونی دماغ اکثر ایک واقعہ سنا ہوں تو کہ ایک رابطے سلامی کا میز سی کہ وہ